اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین الحمدللہ آخر قرآن کے خزانے یہ لیکچر ہم نے رکھ دیا بہت دنوں سے سوچ ہی رہے تھے کہ اس لیکچر پہ بات کی جائے ویسے بھی دیکھا جائے تو اس ٹاپک پہ اتنی ساری باتیں ہیں کہ ختم ہی نہ ہو ایک گھنٹے میں تو پاسبل نہیں ہے ساری باتیں بتانا لیکن جتنا ہو سکے اتنا میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ تھوڑی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ قرآن میں کیا کیا چیزیں ہیں کس طرح سے لنک کیا جاتا ہے اب دیکھیں ہر نبی جو بھی آیا وہ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آیا فار ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام موسا علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا جادو کا زور تھا لوگ جادو پہ مہارت رکھتے تھے اسی لیے موسا علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے گئے جو اس سے سملر ہو جیسے لاٹھی جو تھی ان کی وہ سانپ بن جاتی تھی اور جب اگر وہ بغل میں ہاتھ ڈال دیتے تو ہاتھ سفید چمکدار ہو جاتا تھا اسی طرح دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا میڈیسن کا دور تھا یعنی طب طب جو کہتے ہیں وہ دور تھا اس لیے ان کو معجوزہ اس حساب سے دیا گیا جب وہ کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اسے شفا ہو جاتی اسی طرح جو اندھا جو یعنی بچپن سے ہی اندھا ہے اس کے اوپر بھی اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے زن سے اس کی بینائی چلی آتی تھی اس طرح کے معجزے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیے گئے اس زمانے کے حساب سے دیے گئے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت دور تھا شعر و شاعری کا لغت کا عربی زبان کا تو اس میں وہ مہارت رکھتے تھے وہ اپنے آپ کو یعنی اس میں فخر بھی محسوس کرتے تھے کہ ہماری لینگویج بہت اچھی لینگویج ہے اور شعر و شاعری میں ہم ایکسپرٹ ہیں تو اس میں ان کو مہارت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا معجزہ دیا گیا قرآن کا معجزہ اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ بڑا معجزہ ہے اصل میں قرآن ہے کیا قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی اسپیچ ہے بات ہے اللہ کی اللہ ہم سے بات کر رہا ہے جب ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے بات کرے تو قرآن کو کھولیں اسے پڑھیں اور ایسا سوچے کہ اللہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں تب دیکھیں افیکٹ کیا ہوتا ہے جب آپ قرآن اس حساب سے پڑھیں گے کہ چلے اللہ مجھ سے آج بات کریں تو میں قرآن پڑھتی ہوں ہر ایک آیت جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے لیے میرے لیے ہی سوچیں اور اس حساب سے آپ پڑھیں گے تو کچھ فیلنگ الگ ہی ہو جاتی ہے کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے دیکھو انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا انہوں نے اچھا کیا یا انہوں نے برا کیا تم بھی خیال رکھنا اللہ کی اسپیچ ہے اللہ کا کلام ہے یہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اب جتنے پہلے معجزے دیے گئے وہ تو ختم ہو گئے آج تو معجزے وہ ہے نہیں اور اگر ہے بھی تو اس کا کچھ یوٹیلائز نہیں ہو سکتا یعنی وہ اگر لاٹھی بھی ہے مسا علیہ السلام کی تو وہ صاف نہیں بن سکتی تو اس طرح کے جو معجزے تھے وہ ختم ہو گئے لیکن یہ جو معجزہ ہے قرآن کا معجزہ وہ قیامت تک کے لیے ہیں یہ ختم نہیں ہوگا یہ ہمیشہ کے لیے اب قرآن کے اندر کئی ایک معجزات آپ کو نظر آئیں گے یہ ویسے بھی لیکچر میرا رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا ہم کچھ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ قرآن میں کیا چیزیں ہیں ہم جسٹ ترجمہ کر لیتے ہیں کبھی تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں لیکن کئی ایک چیزیں ہیں جو غور و فکر کرنے کی ہیں اور اس پہ اسٹڈی بھی کی جا رہی ہے آج بھی کی جا رہی ہے اور پہلے بھی لوگوں نے کی اور شاید قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے لیکن اس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوں گے یاد رکھیں اتنے خزانے ہیں اس کے اندر ایک تو الفاظ کی جو ترتیب ہے اس کے اندر وہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے پھر آیت کے اندر جو ربط ہے آیت کے اندر ہی آپ کو ربط نظر آئے گا وہ بھی ایک بڑا معجزہ پھر سورت کے ابتدا میں شروعات میں اور اختتام میں یعنی اینڈ میں اس میں بھی کچھ ربط نظر آئے گا کبھی کبھی کلیئر نظر آتا ہے کبھی باریک سا نظر آتا ہے تھوڑا واضح نہیں ہوتا لیکن ہوتا ضرور ہے اور آپ کو دو صورتوں کے درمیان بھی رابطہ نظر آئے گا اس کا کیا تعلق ہے اور ایک گرامر جو ہے وہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے اور ایک تو ہمیں یہ چیز تو سبھی کو پتہ ہے کہ سائنس کی باتیں بھی اس کے اندر ہیں تو سائنسی جو معجزات ہیں وہ تو بھرے پڑے ہوئے ہیں قرآن کے اندر ہمیں جب پتہ چلتا ہے اچھا یہ ڈسکور ہوا وہ ڈسکور ہوا ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو قرآن میں پہلے سے بتا دیا گیا ہمیں تو پہلے سے پتا تھا لیکن ہم نے اس کو ایسے ہی پڑھ لیا تھا ہم نے کبھی غور نہیں کیا تھا سائنسی معجزہ جو کچھ تو دریافت ہو گئے ڈسکور ہو گئے اور کچھ باقی ہے ابھی اسی طرح ایک ایک الفاظ بھی کچھ منتخب الفاظ ہیں سلیکٹڈ ورڈس جو ہے اس کے اندر وہ بھی بڑا معجزہ ہے ہم کچھ بات کریں گے کچھ ورڈس کے بارے میں کچھ الفاظوں کے بارے میں کہ ایک ایسا بڑا معجزہ ہے تو وہ الفاظ بھی قرآن کے کچھ ایسے ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک الفاظ کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں اور اللہ نے عربی ہی کیوں سلیکٹ کی قرآن کے لیے کیونکہ عربی جو زبان ہے وہ بہت جامع زبان ہے ایک ورڈ کے اندر سب کچھ سما جاتا ہے اور اگر ہم ایک سینٹینس لکھتے ہیں کوئی بھی اردو میں یا انگلش میں لکھتے ہیں اس کو جگہ بہت زیادہ لیتا ہے بہ نسبت اگر ہم صرف عربی کا ایک ورڈ لکھیں تو اس میں جگہ کم لگتی ہے میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں جیسے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں ہم مدد مانگتے کتنا بڑا سینٹینس ہے لیکن نستعین کو کتنی جگہ لگی تو دیکھیں عربی جو زبان کا انتخاب اللہ نے کیا اس کو چنا وہ بھی بڑا معجزہ ہے ایک ایک ورڈ معجزہ ہے سبحان اللہ ایک ایک جب باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ صحیح میں یہ صرف اور صرف اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے کوئی اور ایسی بات کر ہی نہیں سکتا